بنان علی ایک ایسی بہادر اور نیک سیرت خاتون کی داستان جو شہادت کی تمنا کیا کرتی تھی یہ عورت جو عظیم عالم صحافی اور اخوان کی ایک لیڈر کی صاحبزادی تھی شوہر کا تعلق بھی اخوان سے تھا آئیے ہم اس کے جذبہ خدمت اور شوق شہادت کا منظر دیکھیں اللہ نے عورت کو بہت عزت سے نوازا ہے عورت مخلص بیوی محبت کرنے والی بیٹی شفیق ماں مہربان دادی اور اور اور نانی بہن وفادار پوتی نواسی ہوتی ہے عورت ہر قسم کی مصیبتوں پر صبر کرتی ہے وہ اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اپنے دین کے امور و معاملات سے واقف ہوتی ہیں اسے اخروی سعادت کی تلاش ہوتی ہے عورت جہاد پر آمدہ ہوتی ہے اگر تلوار سے جہاد نہیں کرتی تو اپنی کلام فکر دعا اور مدد و تعاون سے جہاد کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک مسلم خاتون کا یہی کردار رہا ہے میں یہاں پر کسی صحابیہ یا تابعہ کا تذکرہ نہیں کر رہی ہوں کہ یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو بہترین زمانی کے بہترین لوگ تھے میں تو اپنے اس دور کی خواتین کی بات کر رہی ہوں جن کے اور ہمارے درمیان زمانے کا کوئی فرق نہیں یہ معزز و محترم محترم خواتین اللہ کی دعوت کے راستے میں امتحان و آزمائش میں ڈالی گئیں انہوں نے لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کیا پھر حکومتوں نے انہیں یا تو جیلوں میں بند کیا یا انہیں شہید کر دیا یا انہیں ملک کے بدر کر دیا اور یا پھر وہی خود خود ہی اپنے دین و دین و ایمان کی حفاظت کی غرض سے اپنے ملک سے ہجرت کر گئیں ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے عالم جلیل الشیخ علی پنتاوی کا اسم گرامی نہ سنا ہو وہ دائی اسلام جن کی شہرت پوری دنیا میں ہے ان کا خطبہ ہر ممبر سے نشر ہوا ان کے مضامین اخبارات اور رسائل میں چھپتے ہیں وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں اپنے اصولوں پر قائم رہنے والے نہ جھکنے والے نہ بکنے والے اپنے موقف حق پر ڈٹ جانے والے دائی اسلام علامہ تنتاوی کو اللہ نے پانچ بیٹیوں سے نوازا مگر بیٹے سے محروم رہے عام انسانوں کی طرح ان کی بھی تمنا تھی کہ ان کا بیٹا ہو جو ان کے بعد ان کا نام روشن رکھے اسے اپنے علم سے آراستہ کریں اور ان کا وارث بنے مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا اس کے باوجود آپ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے آپ نے ان پر بہت توجہ دی اور انہیں تعلیم و تربیت سے مزین کیا اس لیے کہ آپ تعلیم اور تربیت کی اہمیت سے کما آگاہ ہیں آپ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ بیٹیاں گھر والوں کے لیے آگ سے اوٹ بن جاتی ہیں اگر وہ ان کی عمدہ تربیت کرے آپ نے اس ارشاد نبی پر عمل کیا اسلام نام ہی علم و عمل کا ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان پر اپنا مال خرچ کرے اور ان سے حسن سلوک کرے حتیٰ کہ اللہ نے اس شخص سے بے نیاز فرما دی تو ایسے شخص کے لیے اللہ جنت واجب ٹھہرائے گا اللہ یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ اس کی مغفرت نہ ہو سکتی ہو شیخ علی تنتاوی کو اپنی بیٹیوں میں سے بنان سے خصوصی لگاؤ تھا وہ گھر میں ہوتی تو اس سے خوش مزاجی فرماتے گھر سے باہر جاتی تو اس کی واپسی کے لیے بے قرار رہتے اگر افسردہ ہوتی تو اس کے پاس بیٹھ جاتے اور اس سے باتیں کرتے رہتے حتیٰ کہ اس کا غم ختم ہو جاتا بنان اور اس کی بہنیں امن و محبت کے گہوارے میں پرورش پا رہی تھیں ایمان سے مالا مال عفت و تہارت اور حیا سے آراستہ وہ ور تھیں بنان اور اس کی بہنوں کو یہ تربیت دی گئی تھی کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کی ملکیت نہیں بلکہ امانت ہے وہ سمجھتی تھی کہ ان کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہے شادی ایمان و فضیلت کی کہ انہی مدارج کو طے کرتے ہوئے بنان جوانی کی عمر کو پہنچی اب اس کے لیے ایک صالح باعمل اور شریف شوہر تلاش کرنا شیخ علی تنتاوی کی کوشش تھی جلد یہ گہرے مطلوب مل گیا اسلام کے جذبے سے معمور اس نوجوان کو شیخ تنتاوی العالم الادیب کہہ کر پکارتے تھے اب بنان اپنے شوہر کے ساتھ ایمان علم اور جہاد کے راستے پر گامزن ہو گئی اشیخ اسام الاتار نامی یہ صالح نوجوان شام کی اخوان المسلمون کا کرتا دھرتا تھا ابتلا و آزمائش جلد ہی اسے بھی اخوان المسلمین کے دیگر ساتھیوں کی مانند پکڑ دھکڑ کا سامنا کرنا پڑا اسے حوالہ زندہ کر دیا گیا اس موقع پر اس کی اہلیہ بنان کا رد عمل کیا تھا وہ بنان جس نے شیرخوارگی میں دودھ کے ساتھ ایمان کو بھی نوش کیا تھا جس نے زندگی میں دعوت کے غم کو پانی کی طرح پیا تھا کیا وہ اس موقع موقع پر روئی آہو بکا کی واویلا کی کیا اس نے اپنے شوہر کا پلو پکڑ لیا بنان نے صرف اور صرف صبر کیا اور اسے اسی کی تربیت دی گئی تھی ایک خاتون اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے جیل جایا کرتی تھی اسی جیل میں بنان کے شوہر قید تھے بنان اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے گئی ہوئی تھی اس خاتون کا بیان ہے اتفاق سے ہم دونوں ملاقاتیوں میں شامل تھی میں اپنے والد اور وہ اپنے خاوند سے ملاقات کر رہی تھی کہ میں نے سنا وہ اپنے شوہر سے سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی اسام میں میں اور بچے خیریت ہیں تم ہمارے بارے پریشان نہ ہونا ہمیشہ دلیری کا مظاہرہ کرنا یہ کمینے لوگ یعنی حکمران تمہیں مضبوط بہادر اور حق کو باطل غالب کرنے والا ہی دیکھے بنان اپنے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو مضبوط و توانا ظاہر کرتی تھی حالانکہ اس بیچاری کو خود کسی دلاسہ دینے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والے کی ضرورت تھی یہ ہے مومن عورت کا کردار جو پریشان حال شوہر کو خوش رکھنے کے لیے اپنے راحت و آرام کا خیال نہیں رکھتی تھی جو پریشان ہونے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرتی تھی تاریخ اسلام بنان جیسی اہل ایما خواتین کے تذکروں سے بھری پڑی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ گھر پر ہیں بیٹا کم عمر ہے فوت ہو جاتا ہے گھر آ کر اہلیہ سے بچے کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے کہا وہ خیریت سے ہے پھر اپنے شوہر کے لیے آراستہ ہوئی ان سے ملی اور پھر بتایا کہ بچہ تو فوت ہو چکا ہے کیا ہم ان رویوں کی پیروی کریں گے اور انہیں اپنی زندگی کے لیے ایک نمونہ اور سبق سمجھیں گے یا ہم محض وقت گزاری کے لیے انہیں پڑھتے رہیں گے شوہر کی ملک بدری بنان کے صبر و تحمل دعوت اسلام سے محبت اور اپنے خامن سے تعلق کی داستان انوکھی ہے اس کے شوہر اسام العطار کو جبرن شام سے باہر بھیج دیا گیا وہ اپنے والدین دوستوں بیوی بچوں اور وطن کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلا گیا بنان نے اپنے سرتاج کو روتی آنکھوں اور دکھی دل کے ساتھ رخصت کیا اسے ثابت قدمی کی تلقین کی اسے اپنے موقف پر قائم رہنے اور حق پر ڈٹے رہنے کے لیے کہا تواسی بالحق خود بھی حق پر برقرار رہنا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا رائے حق کے مسائب و عالم کو خود بھی برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی اسی کی نصیحت کرتے رہنا اہل ایمان کا شیوا اور اہل حق کا وطیرا طرز عمل کا مظاہرہ کرتی رہی چنانچہ اپنے شوہر کے نام خط میں وہ لکھتی ہیں ہم آپ سے کسی چیز کی درخواست نہیں کرتے ہمارا آپ سے کوئی دنیا مطالبہ نہیں ہے ہم آپ سے صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ اپنے اس مبنی برحق و صداقت موقف پر جمے رہیں جس سے اللہ عز و جل راضی ہو آپ سے صرف یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی جہاد بھی اپنی جہاد فی سبیل اللہ کو جاری رکھیں اسے آپ کسی بھی حال میں فراموش نہ کریں خواہ آپ کیسے ہی ہوں اسام اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ نے جو ہمارے مقدر میں کیا ہے وہی بہتر ہے آپ نے دیکھا کہ بنان کس طرح اللہ کے فیصلے پر راضی اس کی ذات پر توقل کرنے والی اور اسی سے اجر ثواب کی امید رکھنے والی تھی جرمنی میں شوہر پر فالج کا حملہ اور ابنان کا وہاں پہنچنا الاتار جرمنی کے شہر بروکسل میں تھا کہ اس پر فالج کا حملہ ہوا وطن سے دوری اور جسم کی معذوری دونوں دکھ ایک جا ہوئے بنان کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے دل سے قریب مگر وطن سے دور شوہر کے نام خط لکھا اس خط کے جملے اتنے پر اثر ہیں کہ پڑھ کر آنکھوں سے پہلے دل رو پڑتا ہے بنان نے لکھا اسام پریشان نہ ہونا اگر تم چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے ہو تو کوئی بات نہیں اب تم ہمارے قدموں سے چلا کرو گے اگر لکھنے سے آجز ہو تو غم نہ کرو تم ہمارے ہاتھوں سے لکھا کرو گے اپنے اسی نمایاں اسلامی طریقے پر گامزن رہو جو تم نے اپنا رکھا ہے جس پر تمہارا ایمان ہے ہم ہمیشہ تمہارا ساتھ دیں گے اگر ہم اگر ہمیں تمہارے ساتھ خشک روٹی کھانے کو ملتی رہی اور ہم کسی خیمہ بھی تمہارے ساتھ رہے تو بھی ہمیں پریشانی نہ ہوگی ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے یہ جملے کتنے پر اثر ہیں کاش ہم ان موتیوں کو انعام بنائیں درد و علم اور مایوسی و ناکامی کو راحت و آرام اور امید و کامرانی میں بدل ڈالیں ان سے اپنی ایمان و محبت میں اضافہ کریں ہم میں سے کون ہے جو ان مصائب کو برداشت کرے اور پھر اس کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو صبر رضا میں گہرائی آئے بنان اپنے دور افتادہ فالج زدہ معذور شوہر کی خدمت کی تمنا دل میں بسائے اب پرائے دیش جانا چاہتی تھی تاکہ وہاں جا کر اس کی ہمت بڑھائے اس کی مدد کرے اللہ کی اطاعت کے لیے کام کرے جرمنی میں اسلام کا پرچم بلند کرے چنانچہ وہاں پہنچ کر اس نے جرمنی کے ایک شہر میں مسلم خواتین کے لیے ایک اسلامی مرکز قائم کیا اسلامی پرچم بلند کرنے کے لیے شب روز کام کیا اسی مرکز میں بہت سے غیر مسلم خواتین اور غیر مسلم خواتین نے اسلام کی روشنی پائی اور کاروانی اسلام میں شامل ہوئی میں اس موقع پر اپنی بہنوں سے خطاب کر کے کہوں گی کہ آپ کو اللہ کی قسم اگر خدا نخواستہ آپ پر وہی مصیبت آئے جو بنان بہن پر آئی تو کیا آپ دار القرآن بنانے کی فکر کریں گے یا عورتوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز قائم کرنے کے بارے میں سوچیں گی ہم عورتوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے یا خاندان کی کسی فرد کا کوئی تک یا خاندان کے کسی فرد کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کئی مہینوں بلکہ سالوں تک دعوت تبلیغ کا فریضہ نظر انداز کر دیتی ہے سوچئے کل ہمارا کیا جواب ہوگا جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہم نے اپنے گھر والوں اپنے معاشرے کی کیا خدمت کی ہم نے دعوت اسلام کو کتنا وقت دیا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق کے راستے پر سرخ قالین نہیں بچھے ہوئے یہ راستہ لذتوں بھرا نہیں بلکہ سراہ کے راہی کو کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے دھک جھیلنے پڑتے ہیں صدنے برداشت کرنے ہوتے ہیں اپنے پاؤں کو زخمی اور جسم کو خون آلود کرنا پڑتا ہے بسا اوقات جان کی بازی ہر جانا ہوتی ہے مگر اس کا انجام جنت اور اللہ کی خوشنودی ہے اللہ کی خوشنودی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے دیار غیر میں شہادت دیار غیر میں رہ کر بنان کی قربانیوں کا سلسلہ جاری تھا خدمت خدمت اسلام کے ساتھ ساتھ کی کا ثواب بھی اس کی زندگی تھی مگر ستمگر کبھی اہل ماں کو اطمینان سے کام کرنے نہیں دیتے شام کی باشی حکومت کے بھیجے ہوئے تین آدمی جرمنی پہنچے کرائے کے ان قاتلوں کو تلاش تھی ایک معذور اور فالج زدہ شخص کی یہ نہ تو اس کی عیادت کے لیے آئے تھے نہ اسے نہ اسے سلام کرنے اور ملنے کے لیے آئے تھے ان کی آمد کا مقصد باشی حکومت کے ڈرامے کی تکمیل تھا وہ حرکت سے محروم اس جسم کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے عقل جس کی عقل ابھی تک برقرار تھی جو عقل اللہ کے راستے میں چلنے کے منصوبے بناتے رہتی تھی وہ اب بھی اپنی بیوی کو مضامین املا کرواتا رہتا تھا یہ تینوں اسے قتل کرنے کے لیے آئے تھے پہلے انہوں نے بنان کے پڑوسن کو دھمکی دی کہ وہ خاموش رہے اس کے گھر سے وہ بنان کے گھر میں گھس آئے جب انہیں اپنا ہدف نہ ملا تو انہوں نے اپنے حسد و کینی کی گولیاں بنان کے سینے میں اتار دی پانچ گولیوں نے سینے کو چھلنی کر دیا جو دعوت کے گمے میں ڈھال تھا اس دل کی حرکت ہمیشہ کے لیے رک گئی جو اللہ کی یاد سے دھڑکتا تھا قاتلوں کو ذلت اور رسوائی کی سوا کچھ نہ ملا مگر شہیدہ کی روح اعلی الین پہنچ گئی تاکہ ظالموں کے ظلم کی شکایت کرے کی ناپروروں کے بغض و کینوں سے دور جا بسے seventeen April nineteen eighty one کو بنان کی روح اللہ کی جنتوں میں جا پہنچی زمین والوں کی ناپاکی اہل کفر و ظلم کی بدسلوکی سے بہت دور ابو جنت والوں کے ساتھ تھی بنان کے بہیمانہ قتل کی اطلاع جب اس کے والد گرامی کو پہنچی تو ان کے کانوں نے اس کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا دل نہ مانا مگر بلاخر اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا شیخ علی تنتاوی کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے دل میں چھڑا گھونک دیا ہے مگر میں نے صبر سے کام لیا میرے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی اس سے پہلے میں اپنے آپ کو مضبوط اور صبر و برداشت کرنے والا سمجھتا تھا میرا خیال تھا کہ میں مصائب کا سامنا کر سکتا ہوں مگر میں نے دیکھا کہ مجھ میں صبر ہے نہ برداشت بنان تو خطرات سے بھرپور راستے پر چلتے ہوئے جنت میں جا پہنچی مگر ہم کب پہنچیں گے ہمیں حضرت سمیا رضی اللہ تعالی انہا ام سلیم نصیبہ اور زینب الغزالی علیت الجغار اور بنان جیسی عظیم المرتبت خواتین کے نقش قدم پر چل کر ہی جنت تک پہنچنا ہوگا مسلمان عورت کے لیے ایک منفرد نمونہ بننے والی ثنا عبد الحادی نے اپنے پروردگار کے ساتھ ایک سودا کیا تھا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فروخت کر دیا تھا بڑھتی ہوئی فلسطینی مزاحمت میں اللہ اسلام اور انسانیت کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے ہر وقت آمدہ مجاہدہ نے بہادری اور قربانی کی ایک داستان رقم کی ایک متوازن شخصیت کی مالک تھی وہ بیک وقت دین و جہاد اور خاوند سے محبت و خدمت میں مصروف تھی اس نے ان دونوں کاموں میں خوشگوار امتزاج پیدا کر رکھا تھا ثنا عبد الحادی قدی میں ضلع خان یوسف خان یونس کے بڑے گاؤں افسان میں پیدا سہیونیوں کے خلاف برسر پیکار یہ مجاہدہ چار بچوں کی ماں تھی تین سالہ مصعب دس سالہ عاصم گیارہ سالہ علا اور تیرہ سالہ اسلام twenty first March two four اتوار کے دن صبح کے پورے دو بجے قابض سہیونی مسلح افواج کے دستے نے سنا کے گاؤں کا رخ کیا اس فوجی دستے کا ہدف سنا ہی کا گھر تھا تاکہ اس کے شوہر باسم قدیح کو گرفتار کر کے شہید کر دیا جائے باسم باسم جو جو شہید شہید عزد عزد دین دین القسام کے کا ایک کمانڈر تھا جو ہی گھر والوں کو معلوم ہے کہ اسرائیل فوج کی اسپیشل فورسز نے ان کے گھر کو گھیر لیا ہے تو وہ شیروں کی طرح اپنی کچھارے سے باہر نکلے جو ابھی اسلحہ موجود ہے تو شیروں کی طرح اپنی کچھار سے باہر نکلے تاکہ جو بھی اسلحہ موجود ہے اس کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں اس مارکہ کا آغاز ایک بارودی سرنگ پھٹنے سے ہوا جو, چند دن ہی پہلے ان کے کے گھر قریب نصب کی گئی تھی جب اسرائیلی فوجیوں اور مجاہد باسم کے مابین لڑائی میں شدت آئی اور باسم کو اپنی شہادت یقینی نظر آئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر گھر سے نکل جائے تاکہ وہ تنہا اس مقابلے کو جاری رکھ سکے مگر مخلص مومنہ بیوی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بھی عزت و شرافت کی اس مارکے میں شرکت کرے گی ثنا نے دنیا کی زندگی اور مال و متا پر شہادت کو ترجیح دی اس نے ظالم یہودیوں کے خلاف آخری دم تک لڑنے پر اصرار کیا اس قسم کے مواقع پر مردوں کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں مگر ثنا نے قوت ایمانی سے لبریز ہو کر ٹریگر پر اپنی انگلی رکھی اس نے ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت اپنے شوہر سے حاصل کی بھی تھی تاکہ موقع ملے تو انہیں استعمال کر سکے محاصرہ اور لڑائی کے چند گھنٹوں بعد جب گولیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا سنا اور باسم گھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو کر اپنی پوزیشن بدل رہے تھے محاصرہ سخت ہو چکا تھا گرفتاری کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا تو باسم نے اپنی کمر کے ارد گرد بندھی دھماکہ خیز بیلٹ کو اڑا دیا چند ہی منٹوں بعد باسم شہادت کے مرتے پر فائز ہو گیا اب ثنا پہ اپنے شہید شوہر کی جدائی برداشت نہ کر سکی وہ شہادت کی تمنا دل میں لے دشمنوں پر فائر کر رہی تھی کہ دشمن کے ایک طیارے کی روح کی طرف پرواز کر گئی غزہ کی پٹی میں اس طرح شہادت حاصل کرنے والی وہ دوسری خاتون تھی اور پورے فلسطین میں اسے آٹھواں نمبر حاصل تھا اس طرح جامع شہادت نوش کر کے سنا فلسطینی شہید خواتین کے قافلے میں شامل ہو گئی دونوں میاں بیوی نے جس طرح دنیا میں اکٹھی زندگی گزاری تھی اسی طرح دونوں نے دنیا کو بھی اکٹھے ہی چھوڑا یہ مارکا اسرائیلوں کے لیے کوئی تفریحی میلہ ثابت نہ ہوا چشمدید گواہوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اسرائیلی ایمبولنس گاڑیوں کو لڑائی کی جگہ سے اپنے فوجیوں کی لاشوں کو لے جاتے ہوئے دیکھا پھر آئین اسی جگہ دشمن فوج کی گاڑی دھماکے سے اڑی سنا شہید کی بہن کا بیان ہے کہ ثنا ہمیشہ شہادت کی تمنا کیا کرتی تھی چنانچہ اللہ نے اس کی پرخلوص تمنا پوری کر دی نیک دل ثنا اپنے بچوں سے محبت کرتی تھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی تھی ثنا کی شہادت کے تین دن بعد لڑائی کی جگہ سے اس کی ایک کٹی ہوئی انگلی ملی اسے اس شہید خاتون کی کرامت کہیے کہ یہ انگلی بالکل تر و تازہ تھی اور اس کا رنگ بھی تبدیل نہ ہوا تھا اللہ نے ثنا شہید کے اعضا و قارب کو کچھ ایسا صبر و تحمل کیا کہ وہ ہر وقت ثنا کو اپنے قریب سمجھتے ہیں گویا کہ ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے حماس کے ایک مجاہد نے بتایا کہ شہیدہ جہاد میں ان کی بھرپور مدد کرتی تھی وہ اپنے ہاتھوں ان کے لیے زیادہ راہ تیار کرتی ان کے لیے خود ڈھاٹا ان کے لیے خود سامان تیار کرتی وہ مارٹر کے گولے بارودی سرنگے اور القسام میزائل تیار کرنے میں اپنے شوہر کی مدد کیا کرتی تھی محلے کی عورتوں پر ثنا کی شہادت نے کئی مثبت اثرات مترتب کیے ہیں دین اسلام سے متعلق معلومات میں اضافے کا رجحان بڑا ہے وہ محلے کی مسجد میں قرآن کریم حفظ کرنے لگی ہیں یاد رہے کہ فلسطین میں ثنا اس نوعیت کی نہ پہلی شہید خاتون ہے نہ آخری جب تک فلسطین سے اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ختم نہیں ہو جاتا جہاد و شہادت کا سلسلہ جاری رہے گا قیدی سے شادی کرنے والی خاتون سہام عبد الجواد اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان جو تحریک اسلامی کی سرگرمیوں سے آگاہ ہونے کے متمنی رہتے ہیں انہیں اپنی بستیوں انہیں انہیں انہیں اپنی ہستیوں کے کردار سے متعارف ہونے کی اشد ضرورت ہے جنہوں نے اسلام کے صحیح معنی و مطالب سے واقفیت حاصل کی اور پھر وہ اسلام کے ساتھ اور اسلام کی خاطر زندہ رہے اسلام کے لیے قربانیاں دیتے رہے حتیٰ کہ اپنے پروردگار کے حضور جا پہنچے ان خواتین و حضرات کی زندگی کا واحد مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا حصول تھا اللہ کے راستے میں ان قربانیاں دینے والوں میں سخام عبد الجواد بھی شامل ہیں جو حسن عبد العظیم کی اہلیہ ہیں تعارف آپ کا نام سہام عبد الجواد ہے اس قسم کے نام اسی نسل اور ماحول سے متعلق تھے آج کی نسل کے لیے نام اجنبی ہیں اس اجنبی کی وجہ یہ ہے کہ آنے والی نسلیں گزشتہ نسلوں کے حالات اور کردار سے ناچنا ہیں نسل نو کے افراد نہ تو اپنی پچھلی نسلوں کے نقوش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں نہ ان کے تجربات سے آگہی چاہتے ہیں شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پرانی نسل اور نئی نسل کے مابین خلا پیدا ہو چکا ہے اور باہمی رابطہ رابطے کا فقدان ہے گزشتہ نسل کے لوگ اپنے حسین اپنے حسین ماضی کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح مضبوط ایمان کے ساتھ مسائب و مشکلات اور آزمائشوں کا مقابلہ کیا کیونکہ اکیسویں صدی کی نسل اس قسم کے امور میں دلچسپی نہیں رکھتی اور نہ ہی ان باتوں کا کو کوئی اہمیت دیتی ہے اس لیے وہ اس جذبے کی بھی صحیح قدردان نہیں ہے نسل نو کی تمام تر دلچسپیاں زندگی کے مختلف معاملات میں جدید ترین چیزوں اور ایجادات سے ہے بلکہ نئی نسل کی دلچسپی اس بات میں ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرے اور گزشتہ نسلوں کے تجربات اور مہارتوں سے بے غرض رہے تاہم ہر مند کا فرض ہے کہ اس حقیقت کا ادراک کرے کہ اس کی اس کی مستقبل کی کامیابی کا دار و مدار ماضی اور حاضر کے ادراک کے فہم اور دوسروں کے تجربات سے سیکھنے پر موقف ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ماضی میں ہونے والی غلطیوں میں مبتلا نہیں ہوگا جو قوم اپنے ماضی کی حقیقت سے بے خبر ہے اس کے لیے محال ہے کہ وہ اپنے درخشندہ مستقبل کو پائے پالے اسلامی گھرانہ آپ کی پرورش ایک اسلامی گھرانے میں بھی اس لیے کہ آپ کے والد الاستاد عبد الجواد ان حضرات میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلام کو صحیح طور پر سمجھا تھا اور اسلام کی خاطر کام کر رہے تھے آپ کے والد اظہر کے فارغ التحصیل تھے انہوں نے اظہر سے فراغت کے بعد ایک مسجد میں امام و خطیب کے فرائض سر انجام اس عظیم مہم میں آپ کی متقی و پرہیزگار بیوی نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا آپ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی آپ نائنتھ اپریل نائنٹین ففٹی کو پیدا ہوئی والد کی گرفتاری اور والدہ کی وفات سہام کے والد ساہم کے والد محترم کو ساہنے المنشا سے پہلے اگست 1954 میں گرفتار کر لیا گیا آپ کو نومبر 1954 میں دس سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی اسی ماہ میں بہت سے اخوانیوں کو سزائیں سنائی گئی آپ الفیوم میں امامت کرتے تھے کہ وہاں سے آپ کی گرفتاری عمل میں آئی جیل میں تھے کہ آپ کی اہلیہ وفات پا گئی یوں سہام کو بچپن میں والد کی کی جدائی اور والدہ وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا ماں کی شفقت سے ہمیشہ کے کے لیے لیے لیے محرومی اس اس ایک تلافی نقصان تھا اب پرورش نگہداشت کی ذمہ داری دادا کے کندھوں پر آن پڑی دادا نے انہیں خطوط پر پرورش جاری رکھی جن پر والد نے تربیت شروع کی تھی بچپن کی معصومیت کی وجہ سے سہام ماحول کی سنگینی کا ادراک نہ کر پائی وہ والد کی آغوش میں جانے کے لیے بے تاب رہی مگر یہ تمنا نا تمام رہی والد جیل کی بلند و بالا چار دیواری میں قید تھے بیٹی باپ تک اور باپ بیٹی تک نہ پہنچ سکتے تھے آزمائشوں کا تلخ دور سہام کے دادا نے انہیں پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا تو سہام نے یہ ثابت کر دیا کہ آزمائشوں کی بھٹی سے افراد کندن بن کر نکلا کرتے ہیں اور ذمہ داریاں اٹھانے کے لائق بن جاتے ہیں پرائمری پاس کرنے کے بعد آپ ہائی اسکول میں پڑھنے لگی آپ کے والد دس سال کی قید بامشقت بھگتنے کے بعد جیل سے رہا ہوئے انہوں نے نہ تو اصولوں پر سودا بازی کی اور نہ ہی ستمگروں کی طرف داری کی ثابت قدم رہے اسی دوران سہام کے والد نے اپنی مرحومہ بیوی کی بہن سے شادی کر لی تاکہ خالہ اپنی بھانجی کی صحیح طرح سے تربیت کر سکے اپنی بھانجی کو محبت اور شفقت سے پال سکے مگر جلدی باپ بیٹی اور بیوی کو چھوڑ کر پھر جیل میں چلے گئے اب ماں بیٹی یا بالفاظ صحیح خالہ بھانجی زمانے کی ستم سہنی کے لیے تنہا رہے گی سہام کے والد محترم کو سپٹمبر 1965 میں گرفتار کر کے جیلوں میں ٹھونس دیا گیا اب سہام ایک بار پھر اپنے دادا کی سرپرستی اور اپنی خالہ کی نگرانی میں تھی میٹرک پاس کرنے کے بعد سہام نے نرسنگ کے ادارے میں داخلہ لیا مگر جب تعیناتی ضلع اسوان میں ہوئی تو آپ کے دادا جان نے وہاں ملازمت کرنے کی اجازت نہ دی کیونکہ اس دور میں نوجوان لڑکیوں کا گھروں سے دور رہنا معیوب سمجھا جاتا تھا اب آپ نے میٹرک پر ہی اکتفا کیا اور اپنے دادا کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگی جہاں آپ پیدا ہوئی اور پرورش پائیں یہ شبرا کا محلہ کہلاتا ہے اس علاقے کے لوگ اپنی رواداری میں مشہور ہیں مسلمان اور مسیح بھائیوں کی طرح محبت سے رہتے ہیں جیل کے قیدی سے شادی سہام بچپن ہی سے خوشی و غم کے جذبوں سے آگاہ تھی ابھی آپ کی عمر پورے پانچ سال کی بھی نہ ہوئی تھی کہ والد جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلے گئے تھے ان کو ایک ایسے جرم کی سزا ملی جو سرے سے سرزد ہی نہ ہوا تھا جرم اگر تھا تو یہ تھا کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کر رہے تھے صحام کو پیارے باپ کی گرفتاری کا گہرا صدمہ پہنچا پھر اس دکھ میں اضافہ پیاری ماں کی ہمیشہ کے لیے جدائی سے ہوا سہام نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جیل کے سلاخیں جس طرح اس کے لیے پیام غم لائی ہیں اس طرح کبھی اس کے لیے پیغام مسرت بھی لائیں گی اخوانی سماج بھی دنیا دوسرے سماجوں کی مانند غم خوشی اور خوف کا احساس رکھتا ہے اخوانی معاشرہ اپنے معاشرے کی خصوصیات و عادات سے اکثر الگ نہیں ہو سکتا یہ الگ بات ہے کہ اخوان نے اپنا مقصد زندگی رضاء الہی کا حصول قرار دیا ہے وہ ایک نظریاتی جماعت ہے اور اپنی فکر و نظر کا دفاع کرنا جانتی ہے سہام ہمیشہ اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستی رہی کیونکہ اس وقت کی مصری ڈکٹیٹر عبد الناصر نے اخوانی قیدیوں سے ملاقات پر پابندی عائد کر رکھی تھی ان سے ملاقات کی اجازت 1968 میں ملی جب مصر مصر کو یہودیوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا سہام جب پہلی بار اپنے والد سے ملاقات کرنے جیل پہنچی تھی تو اخوان کو اپنے عزیزوں سے محرومے کا شدید احساس ہوا تھا آدمی کے ذہن میں خیال آیا کہ جیلوں میں بند نوجوان اخوانی قیدیوں کا مستقبل کیا ہوگا جنہوں نے اپنی جوانی کا بہترین دور دعوت کے راستے میں کام کرتی گزار دیا ہے اب یہ جوان جیلوں میں ہیں جیلوں میں ان کی عمر کا بڑا حصہ گزر جائے گا جب یہ جیلوں کی چار دیواری سے باہر نکلیں گی تو معاشرے میں انہیں کون مقام مل سکے گا نہ ہی انہیں کوئی قبول کرنے پر آمادہ ہوگا چنانچہ یہ تجویز یہ تجویز پیش ہوئی کہ جیلوں میں بند اخوانیوں کی شادیاں اخوانی کی بہنوں اور بیٹیوں سے کر دی جائیں اس آئیڈیا کو پذیرائی اور مخالفت دونوں کا سامنا کرنا پڑا حوصلہ افزائی اور پذیرائی پرانی اور بزرگ اخوان کی طرف سے اور مخالفت اور مزاحمت نوجوانوں کی جانب سے نوجوان اخوان اس لیے مخالفت کر رہے تھے کہ وہ شادی کے بندھن میں بند تو جائیں گے مگر ان کی رہائی کب ہوگی یہ کسی کو معلوم نہیں کیونکہ ڈکٹیٹر عبد الناصر سرکار نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جس کی مدت قید مکمل ہو جائے گی اسے دوبارہ جیل میں ٹھوس دیا جائے گا عبد ناصر نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی اخوانی جیل سے رہا نہ ہوگا اخوان کے قیدیوں کی شادی کے آئیڈیا کو نوجوانوں کی سوچ کے برعکس خوب پذیرائی ملی اور سب سے پہلے سہام کی شادی ایک جوان اخوانی قیدی سے عمل میں آئی جب سہام اپنے والد کی ملاقات کے لیے آئیں تو استاد جلال عبد العزیز کی نگاہ انتخاب ان پر پڑی آپ کفر الشیخ کے ان اخوان میں سے ہیں جنہوں نے امام البنا کے ساتھ مل کر دعوت کا کام کیا تھا 1954 میں گرفتار ہوئے جیل سے ریاویت اپنے بھائیوں انجینئر عبد المنعم مکاوی اور علی ابو شعیشہ کے ساتھ مل کر کام کے ڈھانچے کو اثر کھڑا کرنے کے لیے مشغول ہو گئے تاکہ کفر اشیخ کے علاقے میں دعوت کا کام بحال کر سکے اسی برس سے تجاوز کر چکی ہے آپ دعوت کے لیے لیے وقت نکالتے ہیں اس کہ آپ کفر اشیخ کے ضلع میں اخوان کے انتظامی دفتر کے سربراہ ہیں انہوں نے صحام کو استاد حسن عبد العظیم کے لیے تجویز کیا استاد حسن البھنسا میں استاد حسن البھنسا میں پیدا ہوئے یہ مرکز بنو مزار کے تحت ہے اور ضلع ہے یہ پندرہ اگست انیس سو تینتیس میں پیدا ہوئے این شمس کے آرٹس کالج میں فارغ التحصیل تحصیل ہوئے نائنٹین ففٹی ون میں اخوان کی دعوت سے منسلک ہوئے وہ امبابا کی شاخ المنیرہ کے ذمہ دار رہے آپ 1953 میں اخوان کے ان نظام الخاص میں شامل ہوئے امبابا کی کپڑے کی امبابا کے کپڑے اور اون کی کمپنی اشق میں کام کیا اور 1954 میں پھر گرفتار ہوئے آپ کو دس سال قید با مشقت کی سزا ملی پھر رہا ہوئے مگر جلد ہی اگست 1965 میں پھر گرفتار کر لیے گئے اور جیل میں ہی رہے حتیٰ کہ 1971 میں رہا ہوئے اسی سال آپ کی منکوہ سہام کی رخصتی ہوئی اب آپ نے اشریف فیکٹری میں ملازمت شروع کی اور ریٹائرمنٹ کی عمر تک نوکری کرتے رہے شادی کی تجویز پر جیل انتظامیہ کی موافقت جب استاد جلال عبدالعزیز نے تجویز پیش کی کہ سہام کی شادی استاد حسن سے کر دی جائے تو موخر ذکر نے شروع میں رضامندی ظاہر نہ کی کیونکہ اس سے پہلے استاد حسن نے سہام کو نہیں دیکھا تھا چنانچہ استاد حسن کو سہام کی تصویر دکھائی گئی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی گئی استاد حسن کو زیادہ تردد نہ کرنا پڑا کیونکہ سہام کے والد محترم اسی جیل میں بند تھے ان کے علم و اخلاق سے بخوبی بخوبی واقف تھے سہام کے والد محترم نے اس شادی کی تجویز کو پسند کیا مگر شرط یہ آیت کی کہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے دیکھ لیں ایک ملاقات میں اس کا بھی اہتمام ہو گیا 1968 کی شکست کے بعد جب اخوانی قیدیوں سے ملاقات کی اجازت ان کے رشتہ داروں اور عزیزوں کو ملی تو سہام اپنے والد کی ملاقات کے لیے جیل آئی تو سہام اور استاد حسن نے ایک دوسرے کو دیکھا ادھر جیل انتظامیہ کو درخواست دی گئی چنانچہ جیل انتظامیہ بھی رضامند ہو گئی البتہ جیل کے ایک افسر نے سہام کو شادی کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی اور سہام کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے دھمکی بھی دی مگر سہام نے شادی کرنے پر ہی اصرار کیا یوں اس افسر کی سازش ناکام ہوئی ادھر اخوان نے اس موقع پر تقریب نکاح کا اہتمام کیا خوشی و غمی غمی کے چند لمحے دلہن جیل میں آئی ادھر سے دولہا اور دلہن کے والد آئے نکاح خوان بلوایا گیا اور خوشی و غمی کے چند لمحوں میں نکاح کی تقریب منعقد ہوئی عبد ناصر کی جیلوں میں ہونے والی یہ شادی کی پہلی تقریب تھی اس مختصر خوشی نے اخوان قیدیوں کے دکھ درد کو کچھ دیر کے لیے بھلا دیا پندرہ سال سے زائد مدت سے اخوان جیلوں میں تھے نکاح خوان نے عقد کے الفاظ پڑھے اور دلہن کے وکیل نے ان الفاظ کو دہرایا دلہن کے وکیل نے دلہا سے مخاطب ہو کر کہا میں اپنے معطلا سہام عبد الجواد کی شادی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ سے کر دی وہ جو عاقل و بالغ گئے نے جواب میں کہا میں نے آپ کی موقع سے شادی کرنا قبول کر لیا اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ شادی اخوانی قیدیوں کے لیے خیر و سعادت کا آغاز ثابت ہوئی کیونکہ اس کے بعد باقی اخوان قیدی نوجوانوں نے اپنے لیے بیویاں پسند کی جن جوانوں نے جیل میں شادی کی ان میں سے مشہور ترین استاد کمال سنانیری ہیں یاد رہے کہ ان کی شادی امینہ قطب سے ہوئی جو سید قطب شہید کی ہمشیرہ ہے شوہر کی رہائی رخصتی اور اولاد جیل میں سرکاری طور پر شادی تو ہو گئی مگر دلہن سہام اپنے دلہا کا انتظار کرتی نہیں دلہا کی رہائی عبد الناصر کے وفات کے بعد بھی جب سادات نے اقتدار سنبھال لیا رخصتی سہام کے والد کی موجودگی میں ہوئی جو اس سال رہا ہوئے تھے اب سہام اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی اللہ نے اس جوڑے کو اولاد کی نعمت سے نوازا اولاد نے تحریک اسلامی میں نمایاں خدمات سر انجام دی ان میں سے کئی ایک نے تو اپنے باپ اور نانا کی روش پر عمل پیرا ہو کر قید و بند کی صحبتیں کاٹی انہیں جماعت اخوان المسلمون سے تعلق رکھنے کے جرم میں مختلف وقفوں میں جیلوں میں رکھا گیا کبھی ان پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ اخوان کے مطالبات اصلاح کی تائید کرتے ہیں محترمہ سہام کا بڑا بیٹا محمد 1973 میں پیدا ہوا 1975 میں اسامہ 1977 میں یاسر اور 1979 میں خالد پیدا ہوئے صحیح اسلامی تربیت کی ضرورت آئندہ نسلوں کو مضبوط اور امانت دار بنانے کے لیے صحیح اسلامی تربیت کی اشد ضرورت ہے اسی میں مصر بلکہ ساری دنیا کی بھلائی ہے کہ سمجھدار دائیوں اور مبلغوں کو وسیع مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ نئی نسلوں کی صحیح تربیت کر سکے وہ پاکیزہ کردار کی مالک بنے کیونکہ اقوام کی خوشحال اور ترقی کا راز مضبوط مضبوطی اور پاکیزہ اخلاق میں مضمیر ہے راسخ مطالب یہ تمام حقائق و مطالب ان دونوں میاں بیوی کے دل و دماغ میں پیوست تھے لہٰذا انہوں نے اپنے اہداف و مقاصد کو متعین کر لیا اور دونوں کتاب و سنت کے راستے پر گامزن ہوئے شادی کی اس کھیت نے مومن گھرانے اور مولم افراد کی پیداوار مہیا کی دونوں ایک ایسے معاشرے کی تشکیل میں مگن میں جو عزت و شرافت کا محفوظ سمجھتا تھا ایک ایک ایسا معاشرہ جو صحابہ کرام کے جذبے کے ساتھ زندگی سے نبرد آزما تھا اس نسل کی تربیت ہی امام البنا کی آرزو تھی اور ان کی آرزو پوری ہوئی اخوان کے درخت نے پختہ پھل دیے ان پھلوں کا ذائقہ پاکیزہ اور ان کی خوشبو دلاویز ہے اس نسل نے تکلیفیں برداشت کی مگر اس فانی دنیا کے لیے نہیں بلکہ جہانوں کے پروردگار کی رضا و خوشنودی کے لیے جیل سے رہائی کے بعد استاد حسن نے ایک بار پھر اپنی ملازمت شروع کر دی اور اپنے مختصر کنبے کے ساتھ شبرا میں مقیم ہو گئے پھر کام کے لیے شریف فیکٹری چلے گئے اس کے ساتھ دونوں بیوی دعوت کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھولے انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اخوان کے سپرد کر دیا صحام اخوان کی محفلوں میں شریک ہوئی ہیں اور انہیں حسن البنا کی تربیت کے نتائج و سمراج سے آگاہ کرتی ہیں وہ اپنی بہنوں کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے ناصری دور میں اور اس سے پہلے سادی دور نقراشی پاشا اور ابراہیم عبدالحادی پاشا ہیں کس طرح ظلم برداشت کیے کس طرح ظلم و ستم برداشت کیے حکومتی مہربانیاں اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود دونوں میاں بیوی اور ان کے بیٹے سیکورٹی فورسز کے شر سے محفوظ نہیں رہے آئے دین حکومتی اہلکار ان کے گھر پر دھاوا بول دیتے اور گھر کے سامان کو بکھر کر چلے جاتے ان کے بیٹوں یاسر اور کو دو ہزار میں گرفتار کر لیا گیا مگر سہام کے و برداشت میں کمی نہ ہوئی محترمہ شبرا کے محلے المنشیا میں شرکی دہائی میں یہ واحد خاتون تھی جو اپنے رب کی شریعت پر عمل کرتی تھی یہ حجاب اوڑتی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ آپ کو دیکھ کر دیگر مسلم خواتین نے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا سہام کے کپتیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہے یاد رہے کہ کے محلوں میں سب سے بڑا وہ محلہ ہے جس میں عیسائی بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں ہیں امراض کی کے کے باوجود محترمہ سہام اب بھی دعوت وقت نکالتی اور اپنی مسلمان بہنوں کے درمیان تبلیغ اسلام کا کام خوش اسلوبی سے کرتی ہیں آپ خوشی غمی خوف اور امید کے مواقع پر بہنوں کے سامنے اپنے جذبات و احسانات کا اظہار کرتی ہیں